حضرت بحث بن حکیم کے دادا حضرت معاویہ بن قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی الزام میں قید کر دیا تھا پھر الزام ثابت نہ ہونے پر اسے چھوڑ دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اسی